گڑ کی چائے ہری شنکر پرسائی آج کل میں گڑ کی چائے پیتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے شہید ہو رہا ہوں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مرتے جیتے ہیں مدھیم ورگی آدمی شکر کے ابھاؤ میں گڑ کی چائے پیتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس کے آگے بھگت سنگھ کا بلیدان بھی کچھ نہیں اگر بھارت واسی انیس سو بیس سے انیس سو تیس تک گڑ کی چائے پیتے تو انیس سو اکتیس میں ہی دیش آزاد ہو جاتا مجھے شکایت نہیں ہے دیش کا بقایا چکا رہا ہوں سوتنترتا آندولن میں ہم جیل نہیں گئے تھے جو گئے تھے وہ شکر کی چائے پیتے ہیں ہم نہیں گئے تو گڑ کی پیتے ہیں غلطی اپنی ہی ہیں مگر تب ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ ابھی جیل چلے جاؤ گے تو آگے شکر کی چائے پیو گے اور مزے میں کنسنٹریشن کیمپ چلاؤ گے اسی دیش کے نام پر کوئی شکر کی چائے پیتا ہے کوئی گڑ کی گڑ کی پینے والا پوچھنے لگا ہے کیا یہ میرا دیش نہیں ہے شاید نہیں دیش دوسروں کا ہے میں تو اس میں کرائے سے رہتا ہوں جب مجھ سے دیش بھکتی کی مانگ کی جائے گی تب سوچوں گا کہ کرائے کی زمین کے لیے پران دوں یا نہیں یا پہلے زمین اپنے قبضے میں کر کے پھر اس کے لیے لڑوں اس دیش کا عام آدمی اپنی ہی زمین سے بے دخل کر دیا گیا ہے وہ اپنے ہی مکان میں کرائے سے رہتا ہے یہ کرائے دار آج کل گڑ کی چائے پیتے ہیں اور روتے ہیں بہت لوگوں کے چہرے گڑ کے ڈلے کی طرح ہو گئے ہیں کل ایک کے گھر چائے پی رہا تھا تو لگ رہا تھا جیسے مرتو بھوج میں شریک ہوں اس آدمی نے بڑی پیڑا سے کہا کیا کریں شکر ملتی ہی نہیں ایسا بھاؤ تھا جیسے اس کی ماں مر گئی ہو اور کہہ رہا ہے کہ بھیا ہماری ماتا جی شکر دیوی کی مرتیو ہو گئی میں کہتا رام رام بڑا برا ہوا کیا بیماری تھی ماتا رام کو وہ جواب دیتا بیماری تو کچھ نہیں تھی چار پانچ دن پہلے تک ماتا جی بازار میں چل پھر رہی تھیں پھر افسروں اور کالا بازاریوں نے انہیں مار ڈالا میں پوچھتا بھیا رام کے کریا کرم تو اچھی طرح سے کر دیے نا وہ ماتھا ٹھوک کر کہتا کہاں کر پائے ان لوگوں نے لاش تک نہیں دی چپ چاپ کہیں گاڑ دی میں اسے سمجھاتا خیر ماتا جی تو گئیں ان کی اتنی ہی عمر تھی پر تمہارا باپ گڑ تو ابھی زندہ ہے اس کی خیر مناؤ یوں خیر منانے سے کچھ نہیں ہوتا مارنے والا پالنے والے سے بڑا ہو گیا ہے دیکھا تو نہیں پر سنا ہے کہ پہلے دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا رہتا تھا کون لکھتا تھا یہ تو آستک جانتے ہوں گے پر اب وہی دانے دانے پر کالا بازار والے کا نام لکھنے لگا ہے دانے پر کھانے والے کے بدلے اس کے بنا مرنے والے کا نام لکھ کر کالے گودام میں ڈال دیتا ہے کس سے کہیں سیمی اور نیتک وادی ارتھ منتری سے شکایت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی وہ کہہ دیں گے کہ چائے ہی کیوں پیتے ہو چائے میں واسنا بڑھتی ہے نیم کی پتی پیس کر پیا کرو اس سے ان کے ابھاؤ کی شکایت کرو تو وہ کہیں گے زیادہ کھانے سے پاچن کریا خراب ہوتی ہے تب کوئی پوچھے گا کہ زندہ رہیں کہ نہیں تو وہ شانتی سے جواب دیں گے اس مل موتر کی کھان پاپ مئے دیہ کا کیا موہ یہ سب کہتے وقت بھی بد نیتی مجھ میں ہے سوچتا ہوں جھوٹ بتا کر کئی لوگ پرمٹ لے رہے ہیں میں بھی لے آؤں ہر آدمی بے ایمانی کی تلاش میں ہے اور ہر آدمی چلاتا ہے کہ بڑی بے ایمانی ہے پرمٹ کا ایک مانیہ کارن ماتا یا پتا کا شراد ہے کئی لوگ اس کارن سے لے آتے ہیں بیٹا کہتا ہوگا پتا جی اور کسی طرح شکر ملتی نہیں آپ کے شراد کے بہانے سے مل جائے گی بوڑھا تو یوں بھی چٹورا ہوتا ہے وہ کہتا ہوگا بیٹا شکر کے لیے تو میں دس بار مرنے کو تیار ہوں تو تو لے آ مگر میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا ماتا پتا پرمٹ کے جھنجٹ سے پہلے ہی چلے گئے تھے اتنے سال بعد ان کے شراد کے لیے شکر مانگوں تو یہ دھاندلی بہت بڑی ہو جائے گی یوں ماتا پتا بہت اپیوگی چیزیں ہوتے ہیں ان کی موت کی جھوٹھی گھوشنا سے شکر ملتی ہے اس زمانے میں ہر آدمی کو ایسے موقع پر کام آنے کے لیے ماں باپ ضرور رکھنا چاہیے ہم نہیں رکھ پائے تو پچھتا رہے ہیں لیکن چھوٹے آدمی کا باپ سچ مچ مر جائے تو بھی کوئی نشچت نہیں کہ شکر مل جائے گی ایک چھوٹا آدمی اپنے پتا کے شراد کے لیے شکر کی درخواست لے کر پہنچا وہ جانتا تھا کہ پتا کو سورگ میں تبھی جگہ ملے گی جب یہاں سے براہمن دھرم راج کو خبر بھیج دیں گے کہ اس کے بیٹے نے ہم لوگوں کو لڈو کھلا دیے ہیں ورنہ شکر کی ماری آتما بھٹکتی پھرے گی پر کھادیہ دفتر نے اس سے کہہ دیا پندرہ دن پہلے درخواست دینی چاہیے تھی شراد موت کے گیارہ دن بعد ہوتا ہے پندرہ دن پہلے بھلا کیسے درخواست دے دیتا اس گھٹنا سے چھوٹے آدمیوں کے باپوں کو سبق ملنا چاہیے کہ بیٹے کو مرنے کا پروگرام ایک آدھ مہینہ پہلے بتا دیں چھوٹے آدمی کو چاہے جب مر جانے کی سویدھا بھی نہیں ہے اسے تو نوٹس دے کر مرنا چاہیے ورنہ اس کی آتما کی درگتی ہوگی بڑے آدمی کا باپ چاہے جب مر سکتا ہے اور اس کا ترنت شراد کر کے اسے فوراً سورگ بھیجا جا سکتا ہے چھوٹے آدمیوں کے باپ آج کل بڑے بدتمیز ہو گئے ہیں جب چاہے مر جاتے ہیں یہی چھوٹے لوگ تیوہاروں پر شکر مانگتے ہیں شکر اکثر تیوہاروں پر غائب ہو جاتی ہے میں پچھلے دو تین سالوں سے شکر کے برتاؤ کا ادھین کر رہا ہوں اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بالکل دھرم نرپیکش ہے وہ محرم پر غائب ہوتی ہے تو جنماشٹمی پر بھی ہم سے زیادہ سیکولر ہے شکر اتنا ہی نہیں محرم پر بلیک میں چار روپے کلو مل کر وہ مسلمانوں کو کربلا کی ٹریجڈی کا احساس کراتی ہے اور جنماشٹمی پر اسی بھاؤ میں مل کر دیو کی اور وسودیو کی مصیبت کا بودھ بھی کراتی ہے نند اسی لیے تو افنتی یمنا میں سے کرشن کو نکال کر نند گرام لے گئے تھے کہ کنس کے راج میں بچے کے دودھ کے لیے شکر نہیں ملتی بہت لوگ کہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا اگر کھانے پینے کی چیزیں ایم ایل اے کی طرح سہج اپلبدھ ہو جاتی گیہوں چاول شکر سب کے سب بلیک میں دب گئے ہیں مگر ہر راجیہ میں ایم ایل اے کھلے بازار میں ہیں ہر پارٹی ہر راجا اور ہر رانی سودا پٹا رہے ہیں ایک پارٹی کا راجا دوسری پارٹی کے راجا کی لڑکی سے اپنے کمار کی شادی لگا رہا ہے اور دہیج میں دھن دولت نہیں صرف پندرہ ایم ایل اے مانگ رہا ہے مجھے سن کر لگا جیسے پندرہ بورے شکر مانگ رہا ہو ہر ایم ایل اے مجھے شکر کا ایک بورا معلوم ہوتا ہے کے کےدیوں کو دیکھ کر بھی منہ میں پانی آتا ہے وہ بھی شکر کے بورے معلوم ہوتے ہیں کہیں کے کھادیہ ادھیکاری کی لوگ شکایت کرتے تھے کہ یہ بھنڈاروں کو منظور کی ہوئی شکر روک دیتے ہیں اور تب چوگنے داموں پر ویاپاریوں کو شکر بیچنے کی سوبھا دیتے ہیں میں نے ایک اخبار کے ذریعے لوگوں سے کہا تھا کہ شکر کے معاملے میں لگاتار گول مال کرتے کرتے صاحب خود میٹھے ہو گئے ہوں گے وہ سیکرین کی ایک بڑی ٹکیا ہو گئے ہوں گے اب انہیں اگر پانی میں ڈال کر تھوڑا سا ہلاؤ تو پانی بھی میٹھا ہو جائے گا اس پانی کی چائے بنا کر پی جا سکتی ہے لوگ اپنے کنوؤں کا پانی اس طرح میٹھا کر کے مزے سے اس کی چائے پئیں کتنا اچھا سجھاؤ تھا مگر کچھ بھدر لوگ میرے ماتھے پر چڑھ گئے کیسی باتیں کرتے ہو لوگوں کو ہنسا کے لیے اکساتے ہو قانون اور ویوستھا توڑنا چاہتے ہو چوتھے عام چناؤ کے بعد یوں ہی بہت ہلچل ہے دیش کو اس وقت استھرتا چاہیے اسٹیبلٹی چاہیے ان اسٹیبلٹی والوں کو میں جانتا ہوں ان کی اچھی بندھی آمدنی ہوتی ہے گھر ہوتا ہے فرنیچر ہوتا ہے فریج ہوتا ہے بیمے کی پالیسی ہوتی ہے ویکینڈ ہوتا ہے اور بچے کانوینٹ میں پڑھتے ہیں کانوینٹ میں یہ اس بیمار آرام کی نرنترتا میں خلل نہیں چاہتے یہی اسٹیبلٹی کا نعرہ لگاتے ہیں اسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں پلنگ پر ایک آدمی پڑا ہے ملائم گدا ہے تکیا ہے کولر ہے اسے پھلوں کا رس پڑے پڑے مل جاتا ہے وٹامن مل جاتے ہیں بستر پر ہی اینیما لگا دیا جاتا ہے اس سے کہو یار ذرا باہر گھوم پھر آؤ وہ کہے گا نہیں مجھے تو اسٹیبلٹی چاہیے